قطبہ بن مسلم کے سامنے زبیر اور مسنہ کو لایا گیا تو وہ کچھ دیر حیران ہو کر انہیں دیکھتا رہا اس کی حیرت صحیح بھی تھی کیونکہ جو کہانی زبیر اور مسنا نے سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی لیکن زبیر اور مسنا کے چہرے پر چھایا ہوا خوف اس بات کی چھولی کھا رہا تھا کہ وہ دونوں جھوٹ نہیں بول رہے قطبہ اس بات پر مطمئن تھا کہ زبیر اور مسنہ کو مرو شہر میں خفیہ طریقے سے لایا گیا تھا اس لیے انہیں شہر میں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا قطبہ کے لیے اس وقت سب سے اہم کام اس بوڑھے کو پکڑنا تھا جس نے زبیر اور مسنہ کو زرار بن حسین اور ابو موسا کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن اس کام میں خاص احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ صرف اس بوڑھے کو پکڑنے سے مسالہ حل نہیں ہو جاتا تھا بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے تمام گروہ کو پکڑا جائے جو اس سازش میں اس کے ساتھ شامل تھا قطبہ نے چند ضروری سوالات کے بعد زبیر اور مسنہ کو اپنے محکمہ جاسوسی کے حوالے کر دیا اس کے بعد اس نے اپنے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کو بلایا اس کا نام انس تھا انس عربی تھا اور اسے قطبہ خاص طور پر اپنے ساتھ بسرا سے لایا تھا اگرچہ انس عمر رسیدہ تھا لیکن اس کی نظر اقاب کی طرح تیز تھی اور وہ زمین کے سینے میں چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتا تھا کتبہ کے تمام جاسوس اسی کے تربیت یافتہ تھے انس آیا تو کتبہ نے اسے بیٹھنے کو کہا انس تم جانتے ہو کہ آج دو جاسوس پکڑے گئے ہیں کتبہ بن مسلم نے انس سے پوچھا ہاں مجھے معلوم ہے انس نے جواب دیا اور انہوں نے جو کہانی سنائی ہے وہ بظاہر مجھے ناقابل یقین لگتی ہے لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے قطبہ نے انس سے کہا مجھے معلوم ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کی حالت میں تھے بھی نہیں ویسے جو کچھ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے اس کے مطابق یہ دونوں باقاعدہ جاسوس ہرگز نہیں ہو سکتے انہیں کسی نے استعمال کیا ہے انس نے قطبہ سے بتلایا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے قطبہ نے سرسری سا جواب دیا پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے ان دونوں کو استعمال کیا ہے اور ان لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بوڑھے کو پکڑ لیں جس نے انہیں احکامات دیے تھے لیکن اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اس بوڑھے کی گرفتاری کو ہر حالت میں خفیہ رکھنا ہے جو کہانی ان دونوں نے سنائی ہے اگر وہ صحیح ہے تو مرو میں وہ بوڑھا اکیلا نہیں ہے بلکہ در پردہ اس کا پورا گروہ مرو میں سرگرم میں عمل ہے ہاں مجھے بھی یہی شک ہے انس نے قطبہ کی بات کے جواب میں کہا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے قطبہ نے انس سے پوچھا بھلا میں کیسے جانتا جان سکتا ہوں اس بات کو جو تیرے دل کے اندر ہے انس نے مسکرا کر کہا اس جواب پر قطبہ بھی مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا جاسوسی کے شعبے میں تم میرے بھی استاد ہو اور پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم میرے دل کی بات نہیں جان سکتے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا اچھا چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں دراصل میں میں کچھ انتظامی تبدیلیاں کرنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں تجھے اس کے لیے میرے بجائے حجار سے مشورہ لینا چاہیے انس نے جواب دیا نہیں حجار سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تبدیلیاں اندرونی نوعیت کی ہیں اس سے کسی کی سرکاری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کتبہ بن مسلم نے کہا اچھا تو پھر بتا تو کیا چاہتا ہے انس نے کچھ سوچ کر کہا تو جانتا ہے کہ ابھی تک جاسوسی کے شعبے کی اصل باگ ڈور میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعبہ اب مکمل طور پر تم سنبھال لو اور مرو کے اندر اور باہر تمام جاسوسے کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں انس نے قطیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن یہ یاد رکھنا قطیبہ بولا کہ ہر معاملے سے مجھے باخبر رکھنا تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے تو تو, اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم انس نے کہا تجھے یہی محسوس ہوگا جیسے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ہاں میں تجھ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں قطبہ بن مسلم نے جواب دیا کچھ اور ضروری باتوں کے بعد قطبہ بن مسلم نے انس کو رخصت کر دیا وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا دراصل جب سے وہ مرو آیا تھا اس نے فوج انتظامیہ اور سراغ رسانی کے شعبے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے لیکن گزشتہ چند مہینوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے محکمہ جاسوسی کی کارکردگی وہ نہیں رہی جو شروع میں تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ اس کی اپنی شخصیت ہی تھی چونکہ دن بدن اس کی مصروفیت زیادہ ہوتی جا رہی تھی اس لیے وہ اس طرف مکمل توجہ نہیں دے پا رہا تھا چنانچہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ محکمہ جاسوسی کی تمام ذمہ داریاں وہ انس کو سونپ دے گا جس کو وہ اسی مقصد کے لیے اپنے ساتھ بسرا سے لایا تھا لیکن اس نے انس کو یہ ذمہ داریاں ابھی تک صرف اس لیے نہیں سونپی تھی کیونکہ پہلے وہ ارد گرد کے علاقوں میں اپنے قدم مضبوطی سے جمانا چاہتا تھا لیکن اب یہ قدم اٹھانا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اسی شام کتبہ نے انس کو دوبارہ بلا لیا انس تم جانتے ہو کہ تم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے قطبہ بن مسلم نے انس سے پوچھا میری عمر انہی کاموں میں گزری ہے کیا تم مجھے سکھانا چاہو گے کہ میں کہاں سے اپنے کام کی ابتدا کروں انس نے مسکرا کر قطبہ کی طرف دیکھا تو قطبہ بھی مسکرا دیا قطبہ کو مسکرا دیکھ کر انس نے کہا ہمارا سب سے پہلا کام اس بوڑھے کو پکڑنا ہونا چاہیے لیکن میں اس کو ابھی پکڑنا نہیں چاہتا میں اس کی نگرانی کروا رہا ہوں قطبہ نے انس کو بتایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انس نے قطبہ سے کہا میں خود اس علاقے میں بھیس بدل کر گیا تھا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ بوڑھا اپنے گھر سے بہت کم نکلتا ہے اس لیے ہمیں جو کچھ چاہیے وہ اس بوڑھے کے گھر کے اندر ہی ہو سکتا ہے باہر نہیں انس کی بات سن کر کتبہ سوچ میں ڈوب گیا وہ اس وقت چوکا جب انس نے اس کا نام لے کر اسے بلایا اور ایک بات کی طرف تم نے ابھی تک غور نہیں کیا انس قطبہ سے کہہ رہا تھا وہ کیا قطبہ بن مسلم نے پوچھا اس بوڑھے نے اگر زبیر اور مسنہ کو بھیجا ہے تو وہ ضرور ان کا انتظار بھی کر رہا ہوگا اور اس کے کے اندازے مطابق انہیں تین چار دن تک واپس آ جانا چاہیے یہ کہہ کر انس ماناخیز نظروں سے اتبا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے ان تین چار دنوں میں ہی کرنا ہے اتبا نے بڑے بڑانے کے انداز میں کہا ہاں اور مکمل احتیاط کے ساتھ کرنا ہے انس بولا تو تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے قطبہ نے سوال کیا میں نے جو سوچا ہے وہ ابھی مجھ تک ہی رہنے دو انس نے کہا تو قطبہ نے سر ہلا دیا پھر کچھ مزید گفتگو کرنے کے بعد انس قطبہ کے پاس سے چلا آیا رات کا وقت تھا اور قصبہ ویران پڑا ہوا تھا سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے ماحول پر ایک سکوت اور خاموشی چھائی ہوئی تھی اس خاموشی کو کبھی کبھی کسی آوارہ کتے کی بھوگنے کی آواز ختم کر دیتی تھی لیکن ایسا چند لمحوں کے لیے ہی ہوتا تھا اور ماحول پر دوبارہ وہی خاموشی چھا جاتی تھی سارا قصبہ سویا ہوا تھا صرف وہ بوڑھا جاگ رہا تھا جس نے مسنہ اور زبیر کو کتبہ کے قاصدوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا مسنہ اور زبیر کو گئے ہوئے آج چوتھی رات تھی انہیں اب تک واپس واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے تھے اور یہی بات اس بوڑھے کی پریشانی کا سبب تھی وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ دونوں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہوں اور اگر ایسا تھا تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح تک دونوں کا انتظار کرے گا لیکن اگر وہ دونوں صبح تک بھی نہیں آئے تو اس نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لینا تھا وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ صبح صبح اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ دروازے پر اچانک دستک ہوئی دستک ایک خاص انداز میں دی گئی تھی دستک کا انداز سن کر اس بوڑھے کے تنے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی دستک کا یہ انداز مسنہ اور زبیر کا تھا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مسنہ اور زبیر کھڑے تھے انہیں دیکھ کر بوڑھا بے اختیار مسکرا دیا اس نے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا مسنہ اور زبیر نے اپنے آدھے چہرے نقاب میں ڈھانپ رکھے تھے بوڑھے نے یہ بات محسوس کی لیکن اس نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ جو لمبے سفر پر جاتے تھے اپنے چہرے اسی طرح ڈھانپ کر رکھتے تھے اور زبیر اور مسنہ بھی ایک بہت طویل سفر سے لوٹے تھے ان کی تھکاوٹ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی وہ اندر آ کر بے اختیار کمرے میں پڑی کرسیوں پر ڈھیر ہونے کے انداز میں بیٹھ گئے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی بوڑھے نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا ہاں یہ زبیر کی آواز تھی وہ دونوں قاصد بسرا نہیں گئے ان کی یہ بات سن کر بوڑھا مسکرا دیا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بسرا نہیں جائیں گے اس نے کہا لیکن وہ کہا گئے ہیں کیا تم لوگ یہ معلوم کر سکے ہو ہمارا خیال ہے کہ وہ دونوں بخارا گئے ہیں زبیر نے نے نے کہا اور اور ساتھ ہی اس اس کی طرف دیکھا اسی دوران مسنا کو آنکھ سے کوئی اشارہ کیا اس کی اس حرکت کو وہ بوڑھا نہیں دیکھ سکا تھا کچھ دیر وہ تینوں خاموش رہے پھر زبیر بولا محترم بزرگ اب ہمیں چلنا چاہیے یہ کہہ کر وہ اور مسنا اٹھ کھڑے ہوئے لیکن تم دونوں اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں پوچھنی ہے بوڑھے نے حیران ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی وہ ہمیشہ بوڑھے کے کہنے پر اس کے گھر سے جاتے تھے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم دونوں اس حالت میں نہیں ہے کہ مزید کچھ دیر بیٹھ سکیں ہم مسلسل چار دن سفر میں رہے ہیں زبیر نے کہا اچھا تم دونوں ابھی چلے جاؤ خوب آرام کرو تم سے صبح بات ہوگی بوڑھے نے گویا انہیں اجازت دیتے ہوئے کہا تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے زبیر نے عجیب سے انداز میں پوچھا زبیر کی یہ بات سن کر بوڑھا پہلے تو چونکا پھر مسکرانے لگا وہ زبیر کی اس بات کو مزاق سمجھ رہا تھا اس نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا بوڑھے کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر زبیر نے پھر اپنا سوال دہرایا آپ کچھ دور تک تو ہمارے ساتھ چلیں آپ کو اپنے ساتھ پا کر ہمیں عجیب سا اعتماد محسوس ہوتا ہے زبیر کے لہجے میں بے اختیار عقیدت نمودار ہو گئی تھی اور یہ بات کہتے ہوئے اس کی کمر قدرے جھک گئی تھی یہ دیکھ کر بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ چل دیا اگر تم دونوں کی یہی خواہش ہے تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا کچھ دیر کے بعد وہ تینوں بوڑھے کے مکان سے باہر تھے دروازے کو تالا لگا کر بوڑھے نے گلی میں اس طرف قدم بڑھا دیے جس طرف زبیر اور مسنہ کے گھر تھے جبکہ زبیر اور مسنہ اپنی جگہ ہی کھڑے رہے انہیں کھڑا دیکھ کر بوڑھا بھی رک گیا کیوں کیا بات ہے تم چل نہیں رہے بوڑھے نے حیران ہو کر سوال کیا اس کے لیے ان دونوں کی آمد سے اب تک دونوں کا رویہ بڑا عجیب سا تھا ان دونوں نے پہلے کبھی ایسی حرکات نہیں کی تھی اسے ان دونوں پر کچھ شک ہونے لگا میرے خیال میں ہمیں اس طرح اکٹھے نہیں جانا چاہیے محترم بزرگ زبیر نے کہا اسے احساس ہونے لگا تھا کہ بوڑھا ان دونوں پر شک کر رہا ہے جبکہ وہ بوڑھے کو کسی قسم کے شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے میرے خیال میں ہمیں قصبے کی پچھلی طرف سے ہو کر جانا چاہیے اس طرح کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکے گا بوڑھے کو زبیر کا یہ مشورہ اچھا تو لگا لیکن زبیر کی باتیں اس کے شک کو پختہ کر رہی تھی کیونکہ پہلے کبھی اس نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی اسے شک ہونے لگا تھا کہ یہ شخص زبیر کے علاوہ کوئی اور ہے اس شک کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سے زبیر اور مسنہ آئے تھے انہوں نے اپنے آدھے منہ کی اپنے آدھے منہ کے اوپر اس طرح چادر لپیٹ رکھی تھی کہ ان کا مکمل چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس نے زبیر سے کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے ان دونوں کے ساتھ چل پڑا ان کا رخ قصبے کی پچھلی طرف تھا قصبے کا یہ حصہ کافی حد تک ویران تھا اور یہاں صرف ایک یا دو مکان تھے کچھ دیر کے بعد وہ قصبے کی پچھلی طرف پہنچ چکے تھے وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے جب اچانک زبیر رکا اور اس نے بوڑھے کو آواز دے کر روکا اس کے ساتھ ہی مسنا بھی رک گیا محترم کچھ دیر اس مکان میں ٹھہرا جا سکتا ہے یہ بالکل ویران مکان ہے یہاں کوئی نہیں رہتا یہاں بیٹھ کر ہم مکمل اطمینان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں زبیر نے کہا تو بوڑھے کی حیرت کی کوئی امتحان نہ رہی لیکن اس نے زبیر سے کہا کہ وہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کو تیار ہے اس کا جواب سن کر زبیر نے مسنا کو اشارہ کیا اور وہ دیوار کر اندر چلا گیا کچھ دیر کے بعد مسنہ نے اندر سے دروازہ کھول دیا تو زبیر اور بوڑھا بھی مکان میں چلے گئے دونوں کے اندر جاتے ہی مسنا نے دروازہ بند کر دیا مسنا اور زبیر بوڑھے کو لے کر ایک کمرے میں آ گئے اس کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو جبکہ باقی مکان ویران پڑا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی زبیر اور زبیر نے بوڑھے سے کہا یہ کمرہ میں نے اور مسنہ نے اس طرح سجایا ہے ہم دونوں کبھی کبھی یہاں آ جاتے ہیں اس کی بات سن کر مسکرا دیا آپ کیا پسند کریں گے محترم زبیر نے بوڑھے سے پوچھا نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میں تو صرف تمہاری محبت میں یہاں آیا ہوں بوڑھے نے جواب دیا اور ہم بھی تو آپ کی محبت میں ہی آپ کو یہاں لائے ہیں زبیر نے کہا تو بوڑھا مسکرا دیا اب دونوں یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر زبیر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس سے سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ بھی زبیر کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا ان کے جانے کے بعد بوڑھا کسی سوچ میں گم ہو گیا شاید وہ زبیر اور مسنا کے رویے میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اس وقت چونکا جب اسی دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی دروازے میں زبیر اور مسنہ کے بجائے چند مسلح آدمی اندر آئے اور انہوں نے آتے ہی بوڑھے پر تلواریں سونت لی یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا اور بوڑھے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا مسلح آدمیوں نے بوڑھے کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے باندھ دیے وہ اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے جب زبیر اور مسنہ کمرے میں داخل ہوئے محترم بزرگ کہو کیسے ہو زبیر نے بوڑھے سے پوچھا یہ سب کیا ہے زبیر بوڑھے نے حیرت زدہ لہجے میں زبیر سے کہا اس کے جواب میں کمرے میں زبیر کی ہنسی کی آواز ابری اور اس نے مسلح افراد کو مشال جلانے کے لیے کہا فوراً ہی کمرے میں مشال کی روشنی پھیل گئی کمرے میں روشنی پھیلنے کے بعد زبیر نے اپنے چہرے پر لپٹا ہوا کپڑا اتار دیا کپڑے کے نیچے سے جو چہرہ نکلا اسے دیکھ کر بوڑھے کو ایک دھچکا لگا کیونکہ جسے وہ زبیر سمجھ رہا تھا وہ زبیر نہیں تھا وہ زبیر کی طرح جوان بھی نہیں تھا بلکہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا لیکن اس نے کمال مہارت سے اداکاری کی تھی اور اس بوڑھے کو کسی بھی جگہ یہ شک نہیں ہوا تھا کہ یہ کوئی عمر رسیدہ شخص ہے مجھے پہچانتے ہو وہ اپنا بوڑھے کے کے کے پاس لے جا کر بولا اس جواب میں بوڑھا خاموش رہا میرا نام انس ہے کہو کیسا رہا یہ کھیل بوڑھا انس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا اور انس اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا پھر اچانک انس بولا یہ میرا ساتھی ہے اس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس کو وہ بوڑھا مسنہ سمجھ رہا تھا اس کا نام علی ہے یہ انس اور علی ہی تھے انس نے اگرچہ قطبہ بن مسلم کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ذہن میں پہلے سے ہی ایک منصوبہ آ گیا تھا اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اسے ایک ہوشیار اور قابل اعتماد جاسوس کی ضرورت تھی اور اس کی نظر میں علی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا بن مسلم کے پاس سے آ کر انس نے علی کو بلایا اور اسے تمام منصوبہ سمجھا دیا اس نے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس کے مطابق دونوں کو زبیر اور مسنہ کے بھیس میں بوڑھے کے پاس جانا تھا اور اسے باتوں باتوں میں گھیر کر اس کے گھر سے نکال کر لانا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے اور وہ بوڑھے کو اس گھر میں لا کر پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے انس نے بوڑھے سے سوال جواب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے براہ راست اس کو ٹورچر سیل کے حوالے کر دیا یہاں چند گھنٹوں میں اس سے باقی ساتھیوں کے نام معلوم کر لیے گئے ان میں زیادہ اہم ایک مسلمان کا نام تھا جو کتبہ کا کاتب تھا اور اسی نے کتبہ کے کی اطلاع اس بوڑھے تک پہنچائی تھی ان سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور ان کی سرکٹی لاشیں شہر سے باہر پھینک دی گئی زرار بن حسین اور ابو موسا کو بخارا پہنچے چند دن ہو گئے تھے اور اس دوران انہوں نے بخارا کے گرد نواح سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر لی تھی انہوں نے رہائش کے لیے بخارا کے نواح میں ایک مکان حاصل کر لیا تھا انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بخارا آئے ہیں اب وہ دونوں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس سے وہ دونوں فائدہ اٹھا سکیں انہیں یہ موقع جلدی ہی مل گیا ایک دن ذرا بن حسین شہر میں گھوم رہا تھا جب اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی خلیے سے وہ شخص فوج کا کوئی افسر لگتا تھا زرار بن حسین نے اس آدمی کا غیر محسوس انداز میں پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ آدمی بازار سے گزر کر شہر کے اس علاقے میں داخل ہو گیا جہاں فوج کے اعلی افسران کی رائش گاہیں تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ شخص ایک مکان میں داخل ہو گیا اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسی مکان میں رہتا ہے زرار بن حسین کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے پہلے بھی اس شخص کو کہیں دیکھا ہے لیکن اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے وہ کافی دیر اس آدمی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا لیکن جب وہ باہر نہ آیا تو بن حسین وہاں سے چلا آیا واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے ساری بات ابو موسا کو بتائی تو وہ بھی سوچ میں گم ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ بن حسین یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے وہ دونوں کافی دیر تک اپنی اپنی سوچ میں گم رہے جب ذرا بن حسین کو کچھ یاد آ گیا ابو موسا مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا ذرا بن حسین بولا کہاں دیکھا تھا تو نے اسے ابو موسا نے سوال کیا میں نے اسے مرو میں ہی دیکھا تھا جب میں نے اسے دیکھا تھا یہ مرو میں ہمارے ایک سالار سے باتیں کر رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ سالار کچھ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گیا تھا اس وقت اس شخص کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی وہ کون سالار تھا ابو موسا نے سوال کیا مجھے اس کا نام نہیں معلوم مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ وہ سالاری کے عہدے کا افسر ہے ذرا بن حسین نے جواب دیا میں اسے چہرے سے پہچان سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سالار بخارا کی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے اور اگر ایسی بات ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے ابو موسا بولا ہمیں اس کی اطلاع قطبہ بن مسلم کو فوراً دینی چاہیے نہیں ابھی ہم یہ میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے ذرا بن حسین نے جواب دیا اور ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی ہے اور وہ یہ کہ اب مجھے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے یہاں سب نہیں تو کم از کم کچھ لوگ مجھے ضرور پہچانتے ہوں گے اب جو کرنا ہوگا تجھے خود کرنا ہوگا ابو موسا لیکن تو میری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اس نے ابو موسا کو گویا ہدایت دی تو فکر نہ کر ابن حسین لیکن میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے اس میں خطرہ تو بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام حد درجہ آسان ہو جائے گا ابو موسا نے کہا تو نے کیا سوچا ہے ابو موسا ذرا بن حسین نے پوچھا تو نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ تو نے اس آدمی کو مرغو میں دیکھا تھا یہ ہمارے ایک سالار سے کوئی بات کر رہا تھا اور وہ سالار تجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر ہو گیا تھا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ سالار بخارا کی حکومت سے ملا ہوا ہے ہم اس سالار کے حوالے سے اس افسر سے مل سکتے ہیں ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہمیں اس سالار نے بھیجا ہے اور ہم کچھ دن یہاں گزاریں گے ابو موسا نے اپنا منصوبہ زرار بن حسین کو بتایا بظاہر تیری بات صحیح لگتی ہے لیکن یہ تو سوچ کہ اگر وہ سالار ان لوگوں سے ملا ہوا ہے تو اس کے اور ان لوگوں کے درمیان رابطے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابطے کے لیے یہ کوئی خاص طریقہ استعمال کرتے ہوں ایسی صورت میں ہمارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں ذرا بن حسین بولا یہی تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان خطرات کو ختم کر کے حالات کا رخ اپنی طرف موڑیں ابو موسا نے جواب دیا لیکن ہمیں تمام پہلوؤں پر مکمل نظر رکھنی پڑے گی اور تو نے جو منصوبہ بنایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر مرو جانا پڑے گا تاکہ ہم اس سالار سے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکیں بن حسین بولا ہمیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مرو نہیں جانا پڑے گا تو سارا کام مجھ پر چھوڑ دے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ یہ کہتے ہوئے ابو موسا مسکرا دیا کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد ابو موسا اور ذرا بن حسین نے ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا جس کے مطابق تمام کام ابو موسا کو انجام دینا تھا جبکہ زرا بن حسین نے در پردہ ابو موسا کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا زرا بن حسین کے منظر عام پر آ کر کام نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کتبہ کا قریبی ساتھی تھا اور یہ بات ممکن تھی کہ بخارا میں اسے پہچاننے والے لوگ موجود ہوں اگلے چند دن میں ابو موسا نے اس افسر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھی جس کا زرا بن حسین نے پیچھا کیا تھا اس کا نام پورناس تھا ایک دن پورناس اپنے مکان میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے پورناس عام طور پر لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا اور اس سے ملنے آنے والوں کو اکثر کسی بہانے سے واپس بھیج دیتا تھا شاید وہ اس مہمان کو بھی واپس بھیجوا دیتا واپس بھیجوا دیتا لیکن اس کے ملازم نے جب اسے یہ بتایا کہ ملنے والا مرو سے آیا ہے تو وہ بے اختیار چونک اٹھا اس نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ اس شخص کو پورناس کے خاص کمرے میں بٹھائے اور وہ ابھی آتا ہے پورناس کے خاص کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں تو پورناس خود جاتا تھا یا پھر بہت ہی خاص مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا ملازم نے آنے والے مہمان کو پورناس کے خاص کمرے میں بٹھا کر پورناس کو اطلاع دے دی کچھ دیر کے بعد پورناس بھی اپنے خاص کمرے میں چلا آیا مرو سے آنے والے شخص کو دیکھ کر پورناس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا وہ خوشی سے اس شخص سے بغلگیر ہو گیا کہو کیسے آئے ہو یونس وہ بھی اس طرح اچانک اور بغیر اطلاع دیے پورناس نے اس اس چھوٹتے ہی سے پوچھا ہمارے سالار نے میرے دستے کو ایک مہم پر بھیجا تھا واپسی پر یہاں سے چند چند منزل دور سے گزر ہوا تو تم سے ملنے کو دل کیا چنانچہ میں نے دستے کو بھیج دیا اور خود تم سے ملنے چلا آیا یونس نے جواب دیا لیکن تمہیں اطلاع تو بھیج دینی چاہیے تھی تاکہ میں تمہیں قلعے کے دروازے پر خوش آمدید کہتا پورناس نے مسکرا کر کہا نہیں میں نے یہ سب کچھ احتیاط کی وجہ سے کیا ہے سننے میں آیا ہے کہ ہمارے سالار نے بخارا میں اپنے جاسوس بھیج دیے ہیں اس لیے اس احتیاط کی ضرورت تھی یونس نے کہا تو پورناس کا چہرہ قدرے پھیل گیا اس نے حیران سا ہو کر یونس سے پوچھا لیکن تمہاری آخری اطلاع کے مطابق تو تمہارے سالار یعنی کتبا نے اپنے تمام جاسوس بخارا سے بلوا لیے تھے ہاں یہ بات درست ہے لیکن اب اس نے دوبارہ اپنے چند جاسوس بخارا بھیج دیے ہیں یونس نے جواب دیا اس کے اس جواب پر پورناس قدر فکر مند نظر آنے لگا تھا کچھ دیر دونوں خاموش رہے پھر پورناس نے سوال کیا اس نے اپنے جاسوس کتنے عرصہ پہلے بخارا بھیجے ہیں تم فکر نہ کرو پورناس اتبا کے جاسوسوں کو یہاں پہنچے چند دن سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے تم انہیں آسانی سے پکڑ سکتے ہو یونس نے کہا پورناس نے جیسے یونس کی بات سنو ہی نہیں تھی وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا پھر اچانک وہ چونکا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا یونس تم اسی کمرے میں آرام کرو میں چند ضروری انتظامات کر کے واپس آتا ہوں پورناس چلا گیا تو یونس اس کمرے میں اکیلا رہ گیا اس نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا وہ سرسری طور پر ہر چیز کو دیکھتا جا رہا تھا اس سے اس کا مقصد شاید صرف وقت گزارنا تھا جب وہ اس کام سے اکتا گیا تو فرش پر پیچھے قالین پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی کافی دیر وہ اسی حالت میں لیٹا پورناس کا انتظار کرتا رہا جب وہ نہ آیا تو یونس اٹھ کر بیٹھ گیا اگرچہ پورناس کے انتظار میں اسے کوفت ہونے لگی تھی لیکن وہ مطمئن تھا کہ وہ پورناس کے کمرے میں کتبا کے جاسوسوں کی نظر سے محفوظ تھا آخر بہت انتظار کے بعد پورناس واپس آیا جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس مسکراہٹ کو یونس محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا بڑے خوش نظر آ رہے ہو پورناس یونس نے سوال کیا ہاں اس وقت میں بہت خوش ہوں پورناس نے جواب دیا کیا کوئی کارنامہ سر انجام دے آئے ہو یونس نے مسکرا کر گویا مذاق کرنے کے انداز میں پوچھا بس یوں ہی سمجھ لو مجھے امید نہیں تھی کہ ہم لوگ اتنی جلدی کتیبہ کے جاسوس تک پہنچ جائیں گے لیکن میں نے ایسا کر دکھایا ہے پورناس نے کہا اور ہنسنے لگا پورناس کی یہ بات سن کر یونس کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر آئی اور چلی گئی مگر وہ فوراً ہی مسکرانے لگا لیکن اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی یہ خفیف سی تبدیلیاں پورناس کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی پورناس نے خاص طور پر یہ باتیں محسوس کی تھی تمہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی کتبہ کے جاسوس جاسوسوں تک کیسے پہنچ گیا پورناس نے سوال کیا نہیں بھلا مجھے یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے یونس نے جواب دیا خیر یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا یعنی وقت آنے پر تم ابھی چند دن میرے پاس رکو لیکن تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی کی اجازت نہیں ہوگی تمہاری تمام ضرورت چیزیں تمہیں اسی کمرے میں مل جائیں گی اور اس بات کا برا نہ ماننا ایسا صرف احتیاط کی وجہ سے کیا جا رہا ہے پورناس نے یونس کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کچھ دیر کے بعد پورناس یونس کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا کمرے سے باہر نکل کر پورناس نے دو سپاہیوں کو بلایا اور انہیں اپنے خاص کمرے کے دروازے پر کھڑا کر دیا ان کے لیے پورناس کی ہدایات یہ تھی کہ اس کمرے میں موجود شخص کو نہ تو کمرے سے باہر آنے دیا جائے اور نہ ہی باہر کا کوئی شخص کمرے کے اندر جائے سوائے ان ملازموں کے جو جو اس اس کے کے مہمان کو ضرورت کی چیزیں اور کھانا دینے پر معمور ہوں اس کے بعد پورناس اپنے مکان سے نکل گیا وہ بخارا کے بادشاہ دروان خزا سے ملنے جا رہا تھا وہ دروان خزا سے صرف اس وقت ملنے جاتا تھا جب اس کے پاس کوئی بہت ہی اہم اطلاع ہوتی تھی اور اس وقت بھی اس کے پاس ایک بہت ہی اہم اطلاع تھی وہ دروان خزا کے محل پر پہنچا تو اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا دروان کو اطلاع ملی کہ پورناس اس سے ملنے آیا ہے تو وہ اپنے خاص کمرے میں چلا گیا اور اس نے پورناس کو بھی وہیں بلا لیا وہ جانتا تھا کہ پورناس ضرور کوئی ضروری اور اہم اطلاع لے کر ہی اس کے پاس آیا ہوگا پورناس دروان خزا کے خاص کمرے میں داخل ہوا تو دروان خزا وہاں پہلے سے ہی موجود تھا اسے وہاں موجود دیکھ کر پورناس نے جھک کر اسے سلام کیا دروان خدا نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو دروان خدا کے سامنے والی نشست پر پورناس بیٹھ گیا اگرچہ اس کمرے کی سجاوٹ مرعوب کرنے کی حد تک خوبصورت تھی لیکن پورناس نے کبھی اس کی سجاوٹ کی طرف غور نہیں کیا تھا شاید وہ اس چیز کا عادی تھا کہو کیسے آئے پورناس دروان خزانے نے سوال کیا علی پناہ چند ضروری اطلاعات لے کر آیا ہوں پورناس نے جواب دیا کہو میرے لیے کیا اطلاعات ہیں دروان خزاں نے کہا علی پنا بخارا میں کتبہ کے چند جاسوس موجود ہیں پورناس نے کہا پورناس نے کہا تو دروان خزاں چونک اٹھا مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے لیکن کیا یہ اطلاع صحیح ہے بادشاہ نے دوبارہ پوچھا ہاں محترم یہ اطلاع اس حد تک صحیح ہے جیسے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اگر یہ اطلاع صحیح نہ بھی ہوں تو بھی ہمیں اس پر توجہ ضرور دینی چاہیے پورناس نے جواب دیا تو تم اس بارے میں مجھ سے ہدایت لینے آئے ہو دروان خزا نے پوچھا نہیں علی بنا میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ قطبہ نے اپنے دو جاسوس بخارا بھیجے تھے اس وقت وہ دونوں ہماری قید میں ہیں پورناس نے جواب دیا تو دروان خوزا کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں تاثرات بیک وقت ابھر آئے وہ ایک درمیانے قد کا لیکن بھاری جسم کا آدمی تھا کسی وجہ سے اس کا چہرہ بھی خاصا بھاری تھا جس پر یہ دونوں تاثرات ایک ہی وقت میں نہایت مزاقہ خیز لگ رہے تھے کیا تم نے نے خود انہیں پکڑا ہے دروان خزان پوچھا ہاں جناب پورناس نے معدب لہجے میں جواب دیا تم ان تک کس طرح پہنچے دروان خزان نے پوچھا تو جواب میں پورناس نے یونس کی آمد سے لے کر کتبہ کے جاسوسوں کی گرفتاری تک کے تمام حالات دروان خزان کو سنا دیے اور آلی جا پورناس نے کہا میں نے یونس کو اپنے محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے اسے نظر بند کیا ہے بلکہ میں نے اسے یہ تاثر دیا ہے کہ اس کی یہ نظر بندی احتیاط کے طور پر کی گئی ہے اس کی یہ بات سن کر دروان خزا تجسس آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا پھر بادشاہ نے اسے کچھ ہدایات دینے کے بعد رخصت کر دیا یونس اگرچہ پورناس کے پاس مکمل آرام سے تھا کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں تھا لیکن اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس کی تنہائی اور ایک کمرے میں نظر بندی تھی وہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا یہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا حالات سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اس کمرے میں اسے چار دن ہو گئے تھے لیکن ان چار دنوں میں پورناس ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا اس نے کئی بار ملازموں کے ہاتھ پورناس کے لیے پیغام بھی بھجوایا تھا لیکن اس پر بھی پورناس اس کے پاس نہیں آیا تھا اس دوران ایک ملازمہ باقاعدگی سے یونس کے لیے کھانے کے سامان لے کر آتی رہی تھی ایک دن ملازمہ کھانا لے کر آئی تو یونس نے پوچھا پورناس کہاں ہے محترم پورناس شہر میں نہیں ہے ملازمہ نے رکھائی سے جواب دیا شہر میں نہیں ہے تو وہ کہاں گئے ہیں یونس نے سوال پوچھا مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ شہر میں نہیں ہے وہ کہاں گئے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ملازمہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور یونس کو کوئی اور بات کہنے کا موقع ہی نہ ملا اس دن شام تک یونس کی پریشانی بہت بڑھ چکی تھی اس نے کمرے کے باہر موجود پہرے داروں میں سے ایک کو اندر بلایا اور اس سے پورناس کے بارے میں پوچھا محترم پورناس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں پہرے دار نے جواب دیا لیکن کھانا دینے والی ملازمہ کہہ رہی تھی کہ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں نے کہا ہاں یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ محترم پورناس شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں لیکن کہاں گئے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم پہرے دار نے کہا اچھا یونس نے کچھ سوچ کر کہا وہ کب تک واپس آئیں گے اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کب آئیں گے پہرے دار نے کہا انہیں بادشاہ نے کہیں سرکاری کام سے بھیجا ہے پہرے دار کی باتیں یونس کی پریشانی کو کم نہ کر سکی بلکہ یونس کی پریشانی مزید بڑھ گئی اب وہ اس کمرے سے نکلنے کی تدابیر سوچ رہا تھا لیکن یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا یہاں سے نکلنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور اس کی مدد وہ ملازمہ کر سکتی تھی جو اسے کھانا دینے آتی تھی لیکن یونس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملازمہ پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا تھا آخر سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی دوپہر کو جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو اس نے ذرا بے تکلف ہو کر ملازمہ کی بازو پکڑ لی ملازمہ اگرچہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی تھی لیکن یونس کی اس حرکت کو اس نے برا نہیں مانا تھا تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ یونس نے کہا اس کے بعد سن کر ملازمہ اس کے پاس بیٹھ گئی کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو یونس نے پوچھا تم مجھ سے کس قسم کی مدد کی توقع رکھتے ہو ملازمہ نے سوال کیا دیکھو میں تم سے صاف صاف بات کروں گا یونس نے کہا تمہارا مالک میرا اچھا دوست ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے ملازمہ کو یونس کی بات پر قدرے غصہ آیا کہ وہ اس کے مالک کو دھوکے باز کہہ رہا ہے لیکن وہ بڑے تحمل سے بولی میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی تم کیا کہنا چاہتے ہو میں صرف اس کمرے سے نکلنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس کمرے سے نکل سکوں یونس نے کہا میں میں اس سلسلے شاید تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں لیکن میں اپنی اور تمہاری گفتگو کسی اور تک نہیں پہنچاؤں گی یہ کہہ کر وہ اٹھی اور باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد یونس نا امید سا ہو کر قالین پر بیٹھ گیا وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ پورناس سے ملنے آیا تھا